شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باد صبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد باد و بور مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پانچ